جارحانہ اور مدافعانہ کی تقسیم غیر متعلق ہے یہ جو کچھ بیان کیا گیا ہے اس پر جب آپ غور کریں گے تو یہ بات بآسانی آپ کی سمجھ میں آ جائے گی کہ جنگ کی جو تقسیم جارحانہ اگریسو اور مدافعانہ ڈیفینسو کی اصطلاحوں میں کی گئی ہے اس کا اطلاق سرے سے اسلامی جہاد پر ہوتا ہی نہیں ہے یہ تقسیم صرف قومی اور ملکی لڑائیوں پر ہی منتبق ہو سکتی ہے کیونکہ اصطلاح حملہ اور مدافعت کے الفاظ ایک ملک یا ایک قوم کی نسبت ہی سے بولے جا سکتے ہیں مگر جب ایک بین الاقوامی پارٹی ایک جہانی نظریہ و مسلک کو لے کر اٹھے اور تمام قوموں کو انسانی حیثیت سے اس مسلک کی طرف بلائے اور ہر قوم کے آدمیوں کو مساویانہ حیثیت سے پارٹی میں شامل کرے اور محض مسلح کے مخالف کی حکومت کو مٹا کر اپنے مسلح کی حکومت قائم کرنے کے لیے جدوجہد نہ کرے تو ایسی حالت میں اصطلاحی حملہ اور اصطلاحی مدافعات کا قطعا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا بلکہ اگر اصطلاح سے قطع نظر کر لی جائے تو تب بھی اسلامی جہاد پر جارحانہ اور مدافعانہ کی تقسیم منطبق نہیں ہوتی اسلامی جہاد بیک وقت جارحانہ بھی ہے اور مدافعانہ بھی جارحانہ اس لیے کہ مسلم پارٹی مسلک مخالف کی حکمرانی پر حملہ کرتی ہے اور مدافعانہ اس لیے کہ خود اپنے مسلک پر عامل ہونے کے لیے حکومت کی طاقت حاصل کرنے پر مجبور ہے پارٹی ہونے کی حیثیت سے اس کا کوئی گھر نہیں ہے کہ وہ اس کی مدافعت کرے اس کے پاس محض اپنے اصول ہیں جن کی وہ حمایت کرتی ہے اسی طرح مخالف پارٹی کے بھی گھر پر وہ حملہ نہیں کرتی بلکہ اس کے اصولوں پر حملہ کرتی ہے اور اس حملہ کا مدعا یہ نہیں ہے کہ اس سے زبردستی اس کے اصول چھڑائے جائیں بلکہ مدعا صرف یہ ہے کہ اس کے اصولوں سے حکومت کی طاقت چھین لی جائے